دو ہزار نو نوز احمد صفحہ نمبر انیس تیسرا جز ترجمہ قرآن و حدیث عنوان توحید و شرک پرانی آیات کا پہلا جز پارے نمبر تین رکو نمبر دو سورت الباقرہ آیت نمبر دو سو پچپن آیت القرسی اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا لا لات کے لفظی معنی ہے وہ نہیں پکڑتی اور اگر یہ ٹے کی وجہ یہ ہو لا یا تو اس کے معنی ہوں گے وہ نہیں پکڑتا یا وہ پکڑتا ہے لا یا وہ نہیں پکڑتا اور لا تاخ اگر یہ کی وجہ تے لائیں گے تو کسی جگہ یہ تو کے معنی ہو جائیں گے اور کسی جگہ معنس کے معنی ہو جائیں گے دیکھیے یا خود اس میں مذکر کے معنی ہوں گے یہ ہے شروع میں تو اس میں مذکر کے معنی ہوں گے کہ وہ ایک پکڑتا ہے لا یا قبضو وہ ایک نہیں پکڑتا اور اگر یہ کی بجائے تے بنا دیں جیسے یہاں پہ ہے تو تاخو کے دو معنی ہو جاتے ہیں تاخذو کے ایک معنی معنس کے ہو جائیں گے کہ وہ پکڑتی ہے لا تاخذو وہ نہیں پکڑتی اور کہیں اس کے معنی واحد مذکر مخاطب کے یعنی تو کے ہو جائیں گے کہ لا تاخذو تو نہیں پکڑتا تو لا تاخذو کے دو معنی ہیں ایک معنی ہوتے ہیں کہ وہ نہیں پکڑتی اور لا خزو کے دوسری معنی ہوں گے تو نہیں پکڑتا تو یہ موقع محل کے لحاظ سے دیکھا جائے گا کہ اس جگہ معنی کون سے مناسب ہیں اس جگہ معنی ہے لا تاخذو کے معنی کہ وہ نہیں پکڑتی کیونکہ آگے سینا تم آ رہا ہے تو جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ تو کے معنی یہاں نہیں ہو سکتے تو موقع بال کے لحاظ سے دیکھا جائے گا کہ ان دونوں میں سے کون سے معنی ہو سکتے ہیں ایک معنی لا تاخذ وہ نہیں پکڑتی اور لا تاخذ دوسرے معنی تو نہیں پکڑتا تو یہ ایک قاعدہ کلی ذہن میں رہے کہ اگر شروع میں یہ ہو تو اس کے معنی ہوں گے وہ ایک مرد اگر یہ کو میں تبدیل کر دیں تو اس کے دو معنی ہو جاتے ہیں وہ ایک عورت اور تو ایک مرد تو دونوں معنی میں سے کوئی معنی ہو جائیں گے تو لاتا خزو نہیں پکڑتی ہو اسے تو یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہو ہو تو اس کی وانی ہے اسے یعنی واحد کے لیے ہے اور اگر ہوم ہو تو اس کی وانی ہے جمع لا خزو ہو نہیں پکڑتی اسے لا خزو ہوم نہیں پکڑتی انہیں لا خزو کم نہیں پکڑتی تمہیں اور لاتا خزو کا نہیں پکڑتی تجھے تو یہ ہو ہے تو اس کے معنی ہے اسے لاتا خزو ہو نہیں پکڑتی اسے سینا تم کوئی اونگ وا اور لا نو نہ لا کے معنی نہ نو ان کے معنی نیند لاتا خزو ہو نہیں پکڑتی اس کو سینا تم کوئی اونگ ولا نومن نو اور نہ نیند دیکھیے کہ یہ بات جو بیان کی گئی ہے اس سے پہلے یہ کہا گیا کہ الحج کہ وہ زندہ ہے القیوم قائم رکھنے والا ہے اب خود ہو خلو ولا نو سے اس کا کیا تعلق بنتا ہے اس کا تعلق الحج زندہ سے بھی بنتا ہے اور اس کا تعلق القیوم سے بھی بنتا ہے اس لیے کہ موت زندگی کی کمزوری کی علامت ہے اسی طرح اونگ اور نیند یہ بھی زندگی کی کمزوری کی علامت ہے وہ کیسے کہ میں سن رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں اگر میں نیند کی حالت میں ہوں تو میرا سننا میرا دیکھنا دیکھنا تو بالکل نہیں ہوگا نیند کی حالت میں ہوں تو پھر عالم خواب ہی کو دیکھ سکتا ہوں گرد و نواح کو تو نہیں دیکھ سکتا تو عالم دنیا اور گرد و نواح کو دیکھنا یہ منقطع اور سننا یہ بالکل کمزور یہ آواز کان میں پہنچ بھی سکتی ہے نہیں بھی پہنچ سکتی اور اون کی حالت میں ہوں تو بھی سننا اور دیکھنا کمزور اس لیے کئی حضرات فرما رہے تھے اگر جو آپ جو بات بیان فرما رہے تھے وہ آدھی ہم نے سنی تھی آدھی اونگ میں گئی تو اس لیے وہ آپ بتا دیں کہ جب ہم اونگ میں تھے تو آپ نے کیا فرمایا تو بہرحال اب یہ آج کل جو ہے دس دینے والے کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہو گئی کہ وہ نظر ڈالتا رہے کہ کون سے جملے میں کون اونگ میں ہے کاٹ پھر بعد میں اس کو اس کی وضاحت کر دے تو اونگ سے اور نیند سے زندگی کے جو لوازمات ہیں زندگی کی جو صفات ہیں سننا دیکھنا پکڑنا سوچنا یہ ساری صفات کمزور ہو جاتی تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے ایسا زندہ ہے کہ اس میں زندگی کی کمزوری صفات کی کمزوری کا کوئی پہلو اس کے اندر موجود نہیں اور اس کا تعلق القیوم سے یہ ہے کہ وہ تھامنے والا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک بچہ ہوتا ہے کہ بچے کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو آپ اسے لینے کی کوشش کریں تو اس کو وہ مضبوطی سے پکڑے گا کہ میں نہیں دے گا تو سمجھدار مائیں کیا کہتی ہیں وہ کہتی ہیں ذرا ٹھہر جاؤ ابھی یہ سو جائے گا پھر لے لینا جب بچہ جس چیز کو چھوڑنا نہیں چاہ رہا جب اس کو نیند آتی ہے تو اس کی گرفت ڈھیلی ہو جاتی تو وہ چیز اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے گر جاتی ہے تو ہونا کہ اللہ القیوم ہے ایسا تھامنے والا ہے کہ اس کو اونگ اور نیند نہیں کہ کائنات کا نظام اس کے کنٹرول سے نکل جائے ایسا نہیں تو الحیو القیوم کی یہ دلیل بیان فرما دی کہ لاتا ہو حسین تم ولا نو لہو اسی کا ہے ماں جو کچھ ماں کے کئی معنی ہم نے پڑھے ہیں ماں کے ایک معنی نہیں کے ہیں ماں کے ایک معنی کیا کے ہوتے ہیں ماں کے ایک معنی جو کے ہوتے ہیں ماں کے ایک معنی کہہ کے ہوتے ہیں اس جگہ ماں جو کے میں آیا ہے اور اس میں ہم کچھ کا اضافہ کر رہے ہیں بات کو واضح کرنے کے لیے ماں جو کچھ فی میں السماوات یہ جمع ہے اس کا واحد ہے سما سما آسمان کو کہتے ہیں اور سماوات جمع ہے یعنی بہت سے آسمان جتنے بھی آسمان ہیں یا تین سے زیادہ ہیں تین ہیں یا تین سے زیادہ ہیں تو یقیناً تین سے زیادہ ہیں اور سات آسمان کی خبر دی ہے اللہ بار بتا رہے ہیں لہو <coughs> لہو کے معنی ہے اس کا ہے لیکن میں یہاں ترجمہ کر رہا ہوں اسی کا ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ ابھی میں انشاءاللہ شاء آج کروں گا تو لہو لا کے معنی ہوتے ہیں کے لیے لہو اس کے لیے ہے یعنی اس کا ہے اور اگر یہاں ہو لا کا تو تیرے لیے ہے یا تیرا ہے تو یہاں ہے لہو اور اگر ہو لہم تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں لہم کے معنی ہے ان کے لیے اور اگر ہو لقم تو لقم کے معنی ہے تمہارے لیے تو یہ جو پڑھا ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ دہرائی ہوتی رہے تاکہ ذہن میں معنی پختہ ہوتے رہیں تاکہ دیگر آیات کو بھی سمجھنا آسان ہو جائے تو لہو کے معنی ہے اس کا ہے یا اس کے لیے ہے یا اس کا ہے ماں جو کچھ فسماواتی آسمانوں میں ہے وا اور ما جو کچھ پھر آؤ زمین میں ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آسمان کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا ہے اور زمین کے لیے واحد کا لفظ استعمال کیا ہے سماوات یہ جمع ہے اور عرض یہ واحد ہے حالانکہ قرآن مجید میں یہ اشارہ موجود ہے کہ جتنے آسمان ہیں اتنی ہی زمینیں ہیں آسمان ساتھ ہیں تو زمینیں بھی ساتھ ہیں جب آسمان ساتھ ہیں تو زمینیں بھی ساتھ ہیں تو آسمان کے لیے جمع کا لفظ ہے تو سات زمینوں کے لیے بھی جمع کا لفظ ہونا چاہیے لیکن آسمانوں اور زمینوں میں یہ فرق ہے کہ ہر آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ اتنا ہے جیسے زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پانچ سو سال کا فاصلہ ہے کہ اتنا فاصلہ ہے کہ ایک آدمی تیز رفتاری کے ساتھ چلتا رہے چلتا رہے تو پانچ سو سال چلے تو یہ فاصلہ اتنا فاصلہ وہ طے کرے گا تو ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ بھی اتنا ہی ہے پھر تیسرے آسمان کا فاصلہ دوسرے آسمان سے اتنا ہی ہے تو لہذا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ اتنا ہے اور ہر آسمان پر مخلوق ہے اور کتنی مخلوق ہے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اور یہ زمین پھیلا دی جائے گی زمین کی ساری مخلوقات زمین پر کھڑی ہوں گی تو پہلا آسمان پھٹے گا پہلے آسمان سے مخلوق اترے گی وہ زمین کی کل مخلوق سے زیادہ ہوگی اس کے بعد پھر دوسرا آسمان پھٹے گا تو دوسرے آسمان سے جو مخلوق نازل ہوگی وہ پہلے آسمان اور زمین کی مجموعی مخلوق سے زیادہ ہوگی اسی طرح سے ہر آسمان ساتواں آسمان جو پھٹے گا تو ساتویں آسمان سے اترنے والی مخلوق چھ آسمانوں کی مخلوق اور زمین کی مخلوق سے زیادہ ہوگی اور نبی علیہ صاحب و نے جب معراج کا سفر فرمایا تو ہمارا کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں اللہ کی عبادت نہ ہو رہی ہو اور یہ تو قرآن مجید میں اللہ نے فرما دی یہ بات یہ بات فرما دی کہ اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کے لشکر یا فرشتوں کے لشکر یا دوسرے لشکر اللہ کے کتنے ہیں وہ عالم جنوب ربی کا اللہ ہو کہ اللہ کے لشکر کے افراد کتنے ہیں نہیں بلکہ لشکر کتنے ہیں کہ لشکروں کی تعداد بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا دیکھیے جب سائنسدانوں نے یہ بات کہی کہ یہ ستارے ہیں ستاروں کے ایک گروہ کو ایک کہکشاں کہتے ہیں ایک جھومٹ کو کہکشاں کہتے ہیں ایک کہکشاں میں بے شمار ستارے ایک کہکشاں میں بے شمار ستارے ستاروں کی گنتی کہاں ہو کہا کہ جو کہکشائیں ہیں ان کی ابھی تک گنتی نہیں ہو سکی تو جو جھومٹ ہیں ان کی گنتی نہیں ہو سکی تو اس کے جو افراد ہیں ان کی گنتی کون کر سکتا ہے تو اسی طرح فرشتوں کے بارے میں یا اللہ کے لشکروں کے بارے میں ہمارا ہمارے عالم و اور اوربی کا اللہ ہو کہ تیرے رب کے لشکر کے افراد نہیں بلکہ تیرے رب کے لشکر اتنے ہیں کہ ان لشکروں کو شمار نہیں کیا جا سکتا جب لشکروں کو شمار نہیں کیا جا سکتا تو اس کے افراد کو کہاں شمار کیا جا سکتا ہے اسی سے اندازہ فرمانے کے فرمایا کہ فرشتے بیت المعمور کا کہ جس کی سیر میں یہ بیت اللہ ہے زمین پر آسمانوں کے اوپر یہ بیت المعمول ہے فرمایا کے یہ فرشتے بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں ایک وقت میں ستر ہزار فرشتے طواف کرتے ہیں ایک ساتھ ستر ہزار فرشتے طواف کرتے ہیں اور جو ایک بار طواف کر لیتا ہے فرشتہ کیا مطلب دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی اسی لیے آپ اندازہ فرما لیں کہ فرشتوں کا طواف کرنا کتنی دیر میں ہوگا کہ جو زمین سے آسمان پہ آسمان سے زمین سے ایک لمحے میں جو فرشتہ پہنچ جائے تو ان کا طواف کرنا کتنی دیر کا ہوگا اور پھر سترہ ہزار فرشتوں کا ایک وقت میں طواف کرنا اور قیامت تک باری نہ آنا اسی اندازہ فرما لیں کہ اللہ کی کتنی مخلوق ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ آسمان جو ہیں ان کے لیے اللہ و تعالیٰ نے جمع کرا بھی استعمال فرمایا اور زمین کے لیے جمع بھی استعمال نہیں فرمایا واحد کرا بھی استعمال فرمایا اس لیے کہ ہر آسمان دوسرے آسمان سے اتنے فاصلے پر ہے جتنا فاصلے سے زمین سے پہلا آسمان ہے اور ان میں ہر آسمان پر مخلوق بھی ہے لیکن جو زمین ہے زمین زمینیں سات ہیں لیکن زمینیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں متصل ہیں دو زمینوں کے درمیان فاصلہ نہیں تو یہ سات تہیں ہیں کہ ایک تہ کے اوپر دوسری تہ دوسری تہ کے اوپر تیسری تہ چوتھی تہ پانچویں چھٹی اور ساتویں تہ ان کے درمیان فاصلہ نہیں اور ان کے درمیان مخلوق بھی نہیں تو یہ ہمارے ہاں جو کبھی کبھار بزرگ حضرات بھولے بھالے ہمیں سنا دیتے تھے کہ جناب یہ ہے کہ وہ یہ فلان کنواں ہے تو کنو کا رواج تھا اب تو کنویں ختم ہو گئے یہ کنواں ہے یہ جب کنواں کھودا گیا تھا تو نیچے ایک چھوٹی چھوٹی مئی تھی عورت تھی جو چل رہی تھی اور نکال کے اس کو لائے تھے باہر تو یہ باہر ہیں یہ اصل میں ایک انگریز مصنف نے ایک خیالی ناول لکھا ایک سفر نامہ اپنا بس وہ کسی زمانے میں یہ ہمارے یہاں اسکول کالج میں پڑھایا جاتا تھا اب ظاہر پڑھے لکھے لوگ تھوڑے ہوتے تھے جو پڑھ لکھ لیتے ہیں دوسرے لوگ وہ بھی جماتے ہیں اب وہ کہانی یوں کہنے کی وجہ جی ہماری کتاب میں یوں ہے یہ تخیلاتی کہانی ہے وہ اس کو یوں بتا کے بنا کے پیش کرتے تھے کہ جیسا کہ یہ واقعہ اس پہ گزرا ہے تو تو یہ افسانی افسانوی بات ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ دو زمینوں کے درمیان کوئی آبادی نہیں ہے آبادی یہی ہے جو زمین کے اوپر ہے تو ہمارا کہ اس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز اس کی ہے تو اس کے تین معنی ہوتے ہیں اس کا استعمال تین معنی میں ہوتا ہے ایک دیکھیے کہ یہ رومال میرے ہاتھ میں ہے تو یہ رومال میرے ہاتھ میں ہے تو میں نے اس رومال کو جب دیکھا تو میں نے آپ کو رومال دکھایا تو میں نے گزارش کی کہ جناب یہ رومال چائنا کا ہے تو یہ اس رومال کو چائنا کا کہا کیوں اس لیے کہ چائنا میں بنا ہے تو بنانے والے کی نسبت سے چیز کبھی بیان کی جاتی میں یہاں سے اٹھا اور یہ رومال یہاں بھول گیا کسی نے رومال اٹھایا پوچھا بھائی یہ رومال کس کا ہے میں نے کہا کہ یہ میرا ہے تو میں نے اس کو بنایا ہے نہیں میں اس کا مالک ہوں تو کبھی چیز کی نسبت ملکیت کی وجہ سے ہوتی آپ ایک کرایہ کے مکان میں رہتے ہیں کسی نے آپ سے پوچھا گھر آپ کا مکان کون سا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ مکان میرا ہے اب یہ مکان آپ نے بنایا ہے نہیں آپ اس کے مالک ہیں نہیں پھر آپ نے کیوں فرما دیا کہ میرا ہے اس لیے کہ اس کا استعمال آپ کے اختیار میں ہے یہ مکان اس وقت آپ کے اختیار میں ہے جو مالک مکان ہے وہ بھی آپ کی اجازت کے بغیر اس میں داخل نہیں ہو سکتا تو کسی چیز کو کسی کی جب کہا جاتا ہے تو اس کے تین معنی میں کوئی معنی ضرور ہوتے ہیں یا تو اس کا بنانے والا ہے یا اس کا مالک ہے یا اس میں استعمال کا اختیار رکھتا ہے جب یہ بات کہی کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ اللہ کا ہے تو یہاں تینوں معنی ہیں کہ بنانے والا اللہ مالک اللہ اور اختیارات رکھنے والا اللہ کہ اللہ نے کائنات کو بنا کر کسی اور کے اختیار میں اس کو نہیں دیا تو یہ تینوں معنی کے لحاظ سے یہاں جو لہو ہے اس کا ہے میں یہ تینوں معنی موجود ہے ایک بات میں نے گزارش کی تھی میں نے عرض کیا <coughs> کہ لہو کے معنی ہے اس کا اور میں نے معنی کیے ہیں اسی کا اس کی وجہ کیا ہے کہ عربی قاعدہ ہے کہ یہاں ماف سماوات یا ما فلا لہو ہونا چاہیے تھا لہو کو آخر میں ہونا چاہیے تھا کہ معافی سماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ معافی العوی اور جو کچھ زمین میں ہے لہو وہ اس کا ہے اللہ کا ہے لیکن لہو کو آخر میں ہونا چاہیے تھا اس کو ہم پہلے لائے ہیں جہاں قرآن مجید میں ترتیب بدلتی ہے اس میں خصوصیت کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں تو یہاں لہو بعد میں ہونا چاہیے تھا یہ پہلے آ گیا تو اس میں خصوصیت کے معنی پیدا ہو گئے اس کو ہم اس میں حاصل کہتے ہیں ہے سواد رے حاصل حاصل یہ ہے کہ یہ چیز مخصوص ہو گئی کہ اسی کی ہے اور کسی کی نہیں ہو سکتی تو لہو کو پہلے لانے میں یہ بات معلوم ہو گئی کہ خالق پیدا کرنے والا صرف وہی ہے اس کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا مالک صرف وہی ہے اس کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا استعمال کا اختیار صرف اسی کو ہے اس کے سوا کسی اور کو نہیں ہو سکتا اس لیے لہو کو پہلے لائے ہیں تو میں نے اس کے معنی اس کے کی بجائے اسی کے کیے ہیں اس حاصل کی وجہ سے من کون زا ایسا الزی جو من الزی کون ہے ایسا جو یشفا شفاعت کرے ایندا ہو اس کے پاس ادا کا تیرے پاس ایندا ہو اس کے پاس الا سوا بی سات اذن اجازت اگر اس کو اذن پڑھیں گے تو اس کے معنی اجازت کے ہیں اگر اس کو ازن پڑھیں گے تو اس کے معنی کان کے ہوتے ہیں اذن اجازت ہی اس کی بے ہی اس کی اجازت کے ساتھ اللہ مگر اللہ ہی مگر اس کی اجازت کے ساتھ فرمائے کہ کون منز جی کون ہے ایسا جو باؤ شفات کرے گا ان لہو اس کے پاس اللہ بزنی ہی مگر اس کی اجازت کے ساتھ اس سے دو باتیں معلوم ہو رہی ہیں ایک بات معلوم ہو رہی ہے کہ شفاعت ہوگی یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ شفاعت ہوگی کہ فرمایا کہ کون شفاعت کرے مگر اس کی اجازت کے ساتھ کون شفاعت کرے گا مگر اس کی اجازت کے ساتھ یعنی اس کی اجازت کے سوا کون شفاعت کرے گا کون ہے ایسا جو شفاعت کرے اس کے پاس اس کی اجازت کے ساتھ کے سوائے نہیں اس کی اجازت کے بغیر مگر اس کی اجازت سے تو جس کا مفہوم ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کی اجازت کے بغیر کون شفاعت کرے گا تو اس کے معنی ہے کہ اگر شفاعت نہ ہوتی اگر شفاعت نہ ہوتی تو یہ کہا جاتا کہ اس کے سامنے کون شفاعت کر سکتا ہے تو ایک بات ختم ہو جاتی مگر جو آگے اجازت کا لفظ آ گیا تو اس سے بات معلوم ہو گئی کہ شفاعت تو ہوگی انبیاء کرام علیہ مسرات مشاد شفاعت فرمائیں گے فرشتے شفاعت کریں گے علماء شفاعت کریں گے شہدا شفاعت کریں گے نیک لوگ شفاعت کریں گے وہ نابالغ بچے جو وفات پا جائیں ان کے والدین اگر صحیح العقیدہ ہیں اور انہوں نے ثابت کیا ہے تو یہ والدین کی یہ بچے بھی اپنے والدین کی شفاعت کریں گے نماز شفاعت کرے گی تو انسان کے بعد ہمارا رمضان المبارک انسان کے لیے شفاعت کرے گا اب یہ ساری شفاعتیں ہوں گی لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اللہ کی اجازت ہونی چاہیے اب یہ کہ شفاعت کون کرے گا جس کو اللہ اجازت دیں گے شفاعت کس کی کرے گا جس کی اللہ اجازت دیں گے شفاعت کب کرے گا جب اللہ اجازت دیں گے تو یہ تین باتیں ذہن میں رکھیں کہ شفاعت کون کرے گا جس کو اللہ اجازت دیں گے شفاعت کس کی کرے گا جس کی اللہ اجازت دیں گے اور شفاعت کب کرے گا جب اللہ اجازت دیں گے اب یہ جو شفاعت کرنی بھی اس نے ہے جس کو اللہ اجازت دیں کرے گی کرے گا بھی اس کی جس کی اللہ اجازت دیں گے کرے گا تب جب اللہ اجازت دیں گے پھر شفاعت کا فائدہ کیا یا کون سی شفاعت ہو اب یہ ایک بنیادی بات ہے ذہن نشین فرما لیں شفاعت تین قسم کی ہوتی ایک ہے شفاعت جبری ایک ہے شفاعت خواری ایک ہے شفاعت اعزازی شفاعت جبری وہ ہے کہ جس کو ماننا ضروری ہو کہ میرے پرنسپل صاحب نے مجھ سے فرما دیا جی، بھائی اس لڑکے کو داخل کرنے اس کو کلاس میں بٹھانے اب انہوں نے کی تو سفارش ہے لیکن میں اس سفارش کو ماننے پر مجبور ہوں کہ اس لیے وہ میرا افسر ہے تو یہ ہے شفاعت جبری اللہ کے ہاں شفاعت جبری تو ہو نہیں سکتی نہ اللہ سے کوئی اوپر نہ اللہ کے کوئی برابر نہ اللہ سے کوئی اوپر نہ اللہ کے کوئی برابر جب کوئی برابر بھی نہیں تو پھر اللہ کے ہاں شفاعت جبری کیسے ہو کہ اللہ تو مجبور نہیں اللہ کو کوئی مجبوری نہیں کہ کہا گیا کہ جناب دیکھیے کہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی کہ نہیں اللہ کو اپنی مخلوق سے ماں سے بھی زیادہ محبت ہے تو اللہ اپنی مخلوق کو جہنم میں کیسے ڈالے گا اب یہ شیطان نے ایک وسوسہ پیدا کر دیا کہ بھائی یہ بس مولیوں کی باتیں ہیں کوئی جہنم وغیرہ میں نہیں ڈالے گا اللہ کہ ماں کہتی ہے بچے تو پھینکو کتے کے آگے پھینکو کتے کے آگے اس کو ڈرا رہی ہے لیکن کیا کبھی دوبارہ کرے گی کہ ماں اپنے بچے کو کتے کے آگے پھینک لے کہ نہیں اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہمیں ڈراتے ہی رہتا ہے کہ پھینک دوں گا جہنم میں جہنم میں تو کہاں پھینکے گا اللہ تعالیٰ اب یہ نے کو سسا ڈال دیا تو اللہ نے فرما دیا وقان ذالی کا اللہ یسیو کہ یہ تو اللہ پر انتہائی آسان ہے اللہ کے لیے مشکل نہیں کیوں اس لیے کہ ماں کی محبت مجبور محبت ہے اور اللہ کی محبت مجبور محبت نہیں تو اللہ کے ہاں مجبوری نہیں تو اللہ کے لیے مشکل نہیں جب اللہ کی محبت مجبور محبت نہیں تو اللہ کے لیے مجبوری کوئی نہیں تو اس لیے اللہ کے لیے مشکل کوئی نہیں تو پہلی جو شفاعت ہے جبری شفاعت وہ اللہ کے ہاں نہیں دوسری شفاعت جس کو خبری شفاعت کہتے خبری شفاعت یہ کہ جو آدمی کسی معاملے میں فیصلہ کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو غلط فہمی ہو جائے معلومات صحیح نہ ہوں تو اس کے لیے کسی ذریعے کو استعمال کیا کہ اس کو صحیح صورتحال سے آپ آگاہ فرما دیں اس کو خبری شفات کہتے تو اللہ کے ہاں خبری شفات بھی نہیں ہو سکتی یہ بات آگے بھی آ رہی ہے کہ اللہ تو وہ جانتا ہے کہ جو انسان اپنے بارے میں خود نہیں جانتا تو اللہ تو اس کے بارے میں وہ بھی جانتے ہیں جب انسان کے اپنی جاننے سے بھی اللہ کا اس کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں تو پھر کون سی بات ہے جس کی خبر اللہ کو دی جائے گی تو اس لیے اللہ کے یہاں خبری شفاعت بھی نہیں ہوگی تو بھائی یہ کون سی شفاعت ہوگی یہ اعزازی شفاعت کہ اللہ جس کی بخشش فرمانا چاہیں گے اپنے فضل سے ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل عادل یہ ہے کہ ظلم کسی پہ نہیں ہوگا ناحق کسی کی پکڑ نہیں ہوگی اور جس کی نیکی ہے اس کو ضائع نہیں کیا جائے گا یہ ہے عادل اور فاضل یہ ہے کہ نیکی کا عجل بڑھا دیا جائے گا اور گناہ پہ پکڑ نہیں ہوگی یہ اس کا فضل ہے تو اللہ تبارک تعالی جس پہ فاضل فرمانا چاہیں گے اس کے لیے شفاعت کی اجازت دیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی مخلوق کو یہ اعزاز عطا فرمائیں گے کہ شفاعت کا اعزاز ان کو عطا فرمائیں گے اور بخشش کا ان کو ذریعہ بنائیں گے تو یہ اعزاز ہے اپنے بندوں کے لیے تو لہذا یہ شفاعت اعزازی شفاعت ہوگی فرمایا کہ یا عالم وہ جانتا ہے ما بینا ایدیہم جو ان کے سامنے ہے مابین ایدی جو ان کے سامنے ہے اور مابین ایدی کو کے معنی ہو جائیں گے جو تمہارے سامنے ہیں تو مابین عیدی جو ان کے سامنے ہے وہ ماں خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے اور وما خلفہ اور جو تمہارے پیچھے ہے کم اگر ہو جائے تو معنی تمہارے کے ہو جائیں گے وہ ماں اور جو ان کے پیچھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں کہ جس کو تم جانتے ہو جو تمہارے سامنے اور اللہ اس کو بھی جانتے ہیں جو تمہارے پی جو ان کے پیچھے ہے یعنی جو ان سے چھپی ہوئی چیز ہے اللہ اس کو بھی جانتے جس بات کو مخلوق جانتی ہے اللہ تبار کو تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں مخلوق تو ظاہر کو شاید پورا نہ جانتی ہو اللہ اس کی حقیقت کو بھی پورا جانتے ہیں اور اللہ تبار کو تعالیٰ اس بات کو بھی جانتے ہیں جس کو مخلوق نہیں جانتی تو یہاں اللہ تبارک کو تعالیٰ کے علم کی صفت بیان کی گئی ہے یہ علم کی صفت بیان کی گئی ہے اس لیے کہ معبود میں دو باتیں ہونا ضروری ہیں ایک علم اور ایک قدرت تو علم میں اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی ایسا نہیں جو مکمل علم رکھنے والا ہو اور اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو حقیقی اور مکمل قدرت رکھنے والا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو حقیقی اور مکمل علم رکھنے والا ہو اور اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو حقیقی اور مکمل قدرت رکھنے والا ہو اس لیے معبود اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا تو یہاں علم کی بات بیان فرما دی کہ اللہ تبارک و تعالی وہ جانتے ہیں جو مخلوق کے سامنے ہے <coughs> اور اللہ اس کو بھی جانتے ہیں جو بات مخلوق سے چھپی ہوئی ہے فرمایا کہ ولا یہ اور وہ نہیں گھیرتے اگر یہ وا نون نہ ہو ولا یوہی تو اس کے معنی واحد کے ہوں گے کہ وہ نہیں گھیرتا اور نون آگے لگا دیں تو معنی جمع کے ہو گئے ولا یوہی نہ اور وہ نہیں گھیرتے اور یہاں یہ بات اور گزارش کر دوں کہ اگر یا کو تا بنا دیں ولا تو ہی تو نہ تو اس کے معنی ہو جائیں گے تم نہیں گھیرتے تو یہ فرق ذہن میں رکھیں گے کہ یا پہ یو یو ہی تو نہ وہ گھیرتے ہیں لا یحیطونا وہ نہیں گھیرتے تحیطونا تم گھیرتے ہو لا تحیطونا تم نہیں گھیرتے تو یہ ہے لا یحیطونا اور وہ نہیں گھیرتے بشین کچھ بھی من علم ہی اس کے علم میں سے اللہ وماشاہ مگر بماشاہ جو اس نے چاہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں سے سارے مل جائیں تو صرف اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جو اللہ ان کو دینا چاہے اس سے زیادہ کوئی حاصل نہیں کر سکتا یہ اللہ کے علم کی وسعت بیان کی گئی ہے اب اللہ تعالی کی قدرت بیان کی جا رہی ہے واسیہ گھیر لیا کرسی جو ہو اس کی کرسی نے اسماواتی آسمانوں کو ولا اور زمین کو کرسی کے ایک معنی تو حقیقی ہیں ایک معنی مجازی ہیں مجازی معنی اور حقیقی معنی میں فرق کیا ہے جو لفظ جس معنی کے لیے بنا ہے اس معنی کو حقیقی معنی کہتے ہیں وہ حقیقی معنی ہے کہ جس معنی کے لیے کوئی لفظ بنا ہے تو وہ معنی اس کے حقیقی معنی کہلاتا تھا کہ دیکھیے میں ایک مثال کرتا ہوں آپ نے کہا کہ آج چاند کی کون سی تاریخ ہے تو آپ نے چاند کا بھی استعمال کیا کس چیز کے لیے اس چیز کے لیے جس کے لیے چاند کا لفظ بنا ہے بیٹا گھر میں داخل ہوا کیا جتنا بھی نالائق ہو حرکات کر کے ہو مدرسے میں بھاگ کے کیوں نہ گیا ہو جب گھر جائے گا تو ماں دیکھتے ہی کہے گی کہ میرا چاند آ گیا اب ماں نے جو چاند کہا تو چاند کا لفظ اس نے اس چیز کے لیے استعمال کیا جس چیز کے لیے چاند کا لفظ بنا ہے نہیں چاند کا لفظ تو اس سیارے کے لیے بنا ہے تو ماں نے چاند کا لفظ اپنے بیٹے کے لیے استعمال کیا تو اس کے بیٹے کے لیے چاند کا لفظ نہیں بنا تو یہ جو چاند کا لفظ اس نے استعمال کیا ہے اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں کیا اس کو غیر حقیقی معنی میں اس کو استعمال کیا اس استعمال کو مجازی استعمال کہتے ہیں تو یہ مجازی استعمال ہے تو کرسی کے ایک معنی مجازی ہیں ایک معنی حقیقی ہیں حقیقی معنی تو کرسی ہی کے ہیں تو یہ کرسی اللہ کی کتنی ہے کہ اللہ کے بیٹھنے کی تو نہیں ہے کہ یہ کرسی جو ہے یہ کیا کتنی ہوگی کیسی ہوگی کیا کیفیت ہے یہ بات ہمارے علم میں نہیں ہے لیکن ایک بات حدیث پاک میں آتی <coughs> کہ یہ سات آسمان اور جو زمینیں ہیں تو یہ زمینیں سات ہیں آسمان اور زمینوں کو اس طریقے سے اگر ایک دوسرے جوڑ دیا جائے جیسے کہ آپ سب کے ساتھ صاف یا دری کے ساتھ دری کو جوڑتے چلے جائیں یا کپڑے کے ساتھ کپڑے کو جوڑتے چلے جائیں تو اگر اس طریقے سے آسمانوں کو اور زمینوں کو آپس میں جوڑ دیا جائے اوپر نیچے نہ رکھا جائے یعنی ایک کے ساتھ دوسرے کو دوسرے کے ساتھ تیسرے کو ایسے پھیلا دیا جائے تو فرمایا کہ اللہ کی کرسی کے مقابلے میں اور اس سے پہلے ایک اور بات پھر فرما لیں ابھی میں نے ایک بات گزارش کی تھی اگر آپ حضرات کے ذہن میں ہو یہ آسمان سے نیچے جو ستارے ہیں یہ ستارے سیارے سب آسمان سے نیچے اور یہ کہکشائیں ہیں ستاروں کے جھرمٹ کیا جھرمٹ کتنے ہیں ان کو ابھی تک گرا نہیں جا سکا خربوں سے زیادہ اب جب یہ جھرمٹ خربوں سے زیادہ ہیں تو ایک ایک جھرمٹ میں ستاروں کے ایک ایک گچھے میں ایک ایک جھرمٹ میں ستارے کتنے ہیں شمار سے باہر اور یہ سیارے اور ستارے کتنے بڑے ہیں خبر کے ایسے ایسے ستارے اور سیارے ہیں کہ جس میں ایک ایک لاکھ سورج آ جائیں اور یہ سورج کتنا بڑا ہے زمین سے تیرہ لاکھ گنا بڑا ہے تیرہ لاکھ زمینیں ہوں تو ایک سورج بنتا تو تیرہ لاکھ زمینیں مل کر ایک سورج کے برابر اور ایک لاکھ سورج ہو تو ایک سیارے میں اور ایسے سیارے کتنے ہیں ان کا شمار نہیں تو اسے اندازہ فرما لیں کہ یہ فضا کتنی وسیع ہے اور یہ سارے سیارے ستارے پہلے آسمان سے نیچے ہیں تو اب پہلا آسمان کتنا وسیع ہوگا اب یہ سات آسمان فرمایا کہ یہ ساتوں آسمان اور یہ زمین اگر ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا لیا جائے ملا دیا جائے تو یہ اللہ کی کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے ایک صحرا کے اندر انگوٹھی کا چھلا پڑا ہوا اور اس لیے فرمایا کہ اللہ کا عرش اتنا وسیع ہے کہ اس کے سامنے کرسی ایسی ہے جیسے وسیع و عزیز صحرا میں ایک چھلا پڑا ہوا جب عرش ایسا ہے تو عرش مخلوق ہے تو اللہ خالق ہے تو عرش اتنا وسیع ہے تو مخلوق ہونے کی وجہ سے محدود ہے تو خالق لا محدود ہے تو لہذا یہاں فرمایا کہ کرسی کہ اللہ کی کرسی نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے تو یہاں اس کی وسعت کی طرف اشارہ ہو گیا لیکن جہاں مجازی مانی ہے مجازی مانی یہ ہے کہ کرسی کے مجازی معنی اقتدار کے ہوتے ہیں کہ یہ میری کرسی مضبوط ہے بھٹو صاحب نے فرمایا تھا کہ میری کرسی مضبوط ہے تو کرسی مضبوط کے معنی نہیں تھے کہ جس کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ کرسی مضبوط تھی کہ نہیں ٹوٹ سکتی تھی تو کرسی کے معنی اقتدار کے ہیں حکومت کے ہیں اور یہ بات لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی کہ کرسی کتنی مضبوط تھی اقتدار کتنا مضبوط تھا کہ اللہ کے سامنے کسی کی کیا حیثیت ہے تو لہذا کرسی کے معنی اقتدار اور حکومت کے مجازی معنی ہوتے ہیں تو کو فرمایا کہ اللہ کے اقتدار نے اللہ کے اختیار نے اللہ کے حکومت نے آسمان اور زمین سب کو گھیر رکھا ہے کوئی چیز اللہ کے حکم سے باہر نہیں تو یہ اللہ کی قدرت ہو گئی فرمایا کہ ولا یا ہو اور نہیں تھکاتی اسے حف ہو ہما ان دونوں کی حفاظت آسمان اور زمین کی حفاظت اس کو نہیں تھکاتی یہاں اشارہ فرما دیا کہ زمین اور آسمان کی یہ اتنی وسیع اس کا ہونا اس کی اتنی وسعت یہ اللہ کو نہیں تھکاتی تو کیا ایک نادان انسان کی ضروریات اللہ پوری نہیں فرما سکتے کہ اس کے اللہ کو چھوڑ کر در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے کہ جو اللہ اس پورے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے اس کے لیے ایک انسان کی ضروریات کو پورا کرنا کیا مشکل ہے وہ العلی اور وہ نہایت بلند ہے ذات کے اعتبار سے العظیم نہایت عظمت والا ہے صفات کے اعتبار سے ذات میں بھی انتہائی بلند اور صفات میں بھی عظمت والا یا اس کی صفات ذات میں بھی انتہائی بلند اور صفات میں بھی عظمت والا یا اس کی صفات کو بھی نہیں گھیرا جا سکتا جب صفات کو نہیں گھیرا جا سکتا تو ذات کا احاطہ کیسے ہو سکتا ہے تو یہ اللہ تبارک اتارا کی وحدانیت اس میں بیان کی گئی اور یہ بات میں نے گزارش کی کل عرض کیا تھا امید ہے کہ آپ حضرات نے معمول بنا لیا ہوگا یا جن کا معمول ہوگا اللہ ان کو مبارک کرے کہ نماز کے بعد اس کے پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے اس کے بعد یہ دوسرا جز ہے پارہ نمبر ایک رکو نمبر تین سورت الباقرہ آیت نمبر اکیس اور بائیس اول بلاہ من الشیطان وزیم بسم اللہ وحمان وحیم یا یہ پہلا حکم ہے قرآن مجید کا جو قرآن مجید ہمارے سامنے موجود ہے لوہے محفوظ کی ترتیب کے مطابق اس میں یہ پہلا حکم ہے یا یوہن و اے انسانو او بدو تم عبادت کرو اگر ہو او بدھ واؤ آگے نہ ہو اور دال پہ جسم آ جائے تو او بدھ کے معنی ہوں گے تو عبادت کر اور اس کو بنا دیا او بدو اس کی معنی ہے تم عبادت کرو اب یہ او بدو تھا لیکن کیونکہ اس کو پہلے والے لفظ سے ملا کے پڑھ رہے ہیں اس لیے الف کا پیش ختم ہو گیا تو اس کو یا سو بدو پڑھیں پڑھیں گے اگر یہاں رک جائیں گے یا اس کو آگے اکیلا پڑھنا ہے تو پھر اس کو او بدو پڑھیں گے تو ایسے کہیں الف پہ زبر آئے گا کہیں زیر آئے گا کہیں پیش آئے گا تو اس جگہ پر پیش آئے گا او بدو یا یوہن سو اے لوگو او بدو تم عبادت کرو بکم اپنے رب کی اب یہاں عبادت کی کا سبب بیان کیا <coughs> عبادت کا سبب یہ بیان فرمایا کہ عبادت اس کی کرنی چاہیے کہ جس نے پیدا کیا ہے اور جو ساری ضروریات کو پورا کر رہا ہے اب یہی دو باتیں یہاں بیان ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالی کی پہچان اور اس کی قدرت کی پہچان کرائی جا رہی ہے اور اس سے اللہ کی پہچان بیان کی جا رہی ہے کہ اپنے رب کو پہچانو کس بات سے اللہ جی وہ جس نے <clears throat> تو اگر ایک ہو تو اللہ جی اگر زیادہ ہوں تو اللہ زینہ تو جہاں اللہ زینہ ہوگا وہاں زیادہ کے معنی ہوں گے جہاں اللہ ہوگا وہاں ایک کے معنی ہوں گے یا یوہن ناسو اے لوگ اے انسان ہو او بدو تم عبادت کرو ربکم کم اپنے رب کی عبادت کس کو کہتے اسی کو سب کچھ جاننے اور سب کچھ کر سکنے والا سمجھ کر کسی کو سب کچھ جاننے اور سب کچھ کر سکنے والا سمجھ کر نمبر ایک اس کی اطاعت کرنا یعنی حکم ماننا نمبر دو اس کے سامنے اپنی آجیزی اور اس کی عظمت کا اظہار کرنا نمبر تین زبان جسم اور مال سے خوش کرنے کی کوشش کرنا ان تین کاموں میں کوئی کام ہوگا اس کو عبادت کہیں اطاعت گے کرنا حکم ماننا نبی علیہ السلاط والسلام کی بھی اطاعت کا حکم ہے والدین کی بھی ہم اطاعت کرتے ہیں استادوں کی بات بھی مانتے ہیں ان کی بھی اطاعت کرتے ہیں تو عبادت ہو گئی عبادت تو صرف اللہ کی ہے نہیں یا ایک بات ذہن میں رکھیں گے تو ان شاء اللہ غلط فہمی نہیں ہوگی <coughs> میں نے شروع میں ایک بات کہی کسی کو سب کچھ جاننے اور سب کچھ کر سکنے والا سمجھ کر اگر کسی کو سب کچھ جاننے اور سب کچھ کر سکنے والا سمجھ کر اطاعت کریں گے تو عبادت ہے اگر سب کچھ جاننے اور سب کچھ کر سکنے والا نہیں سمجھتے پھر کسی کی اطاعت کرتے ہیں تو عبادت نہیں ماں باپ کو ہم سب کچھ جاننے اور سب کچھ کر سکنے والے نہیں سمجھتے اس لیے ان کی بات ماننا عبادت نہیں نبی علیہ سلاد والسلام کو بھی ہم سب کچھ جاننے اور سب کچھ کر سکنے والا نہیں سمجھتے اس لیے ان کی اطاعت بھی عبادت نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کچھ جاننے اور سب کر سکنے والا سمجھ کر اس کی اطاعت کرتے ہیں <coughs> اس لیے اس کی اطاعت عبادت ہے اسی طریقے سے آپ استاد کا ادب اور احترام کریں تو یہ ادب احترام عبادت نہیں لیکن جب سب کچھ جاننے سب کچھ کر سکنے والا سمجھ کر اس کے سامنے آجیزی ظاہر کریں گے اور اس کی عظمت کا اظہار کریں گے اس کو عبادت کریں گے <coughs> اسی طرح زبان جسم اور مال کے ذریعے خوش کرنے کی کوشش کرنا اگر سب کچھ جاننے اور سب کچھ کر سکنے والا سمجھ کر خوش کرنے کی کوشش کی ہے تو عبادت ہے بگڑنا عبادت نہیں ایک بات تو یہ غور فرما لیں دوسری بات نبی علیہ السلاط والسلام کی اطاعت کرتے ہیں کیوں اللہ کی نسبت کی وجہ سے والدین کی اطاعت کرتے ہیں اساتذہ کی اطاعت کرتے ہیں بزرگوں کی اطاعت کرتے ہیں کیوں اللہ کے حکم کی وجہ سے تو لہذا والدین کی اطاعت ہو اب کی اطاعت ہو نبی علیہ السلام کی اطاعت ہو یہ حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے کہ اللہ کے حکم کی وجہ سے اطاعت ہے تو اللہ کی اطاعت ہو گئی تو لہذا اصل اطاعت تو اللہ کی اطاعت ہے تو کہ اے انسان ہو تم عبادت کرو اپنے رب کی اللہ جی وہ جس نے خالہ پیدا کیا کم تمہیں ولازینا اور ان کو جو مین قبل کم تم سے پہلے تھے اب یہاں ایک بار غور فرما لیں اور یہ آیت مکمل کر لیتا ہوں باقی ان شاء اللہ کل ہوگی کہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ اے انسان ہو کہ ہم انسان ہیں گروہ ہیں امت ہیں کہ یہ خطاب نبی علیہ السلاط اسلام کی امت سے ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی امت ہیں اور یہ خطاب ہم سے ہے اگر یہ بات ذہن میں آ گئی تو اس کے نتیجے میں ایک بات سمجھ میں آئے گی کیا انسانوں انسانوں سے مراد کون ہیں جو مخاطب ہیں جن سے بات کی جا رہی ہے وہ ہے نبی اساد اسلام کی امت کہ تم عبادت کرو اپنے رب کی وہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے جو پہلے تھے ان کو پیدا کیا جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو میں اور آپ تو پیدا نہیں ہوئے تھے ابھی ہمیں بھی پیدا کیا ہے اللہ تعالی نے اور جو ہمارے بعد آگے نسلیں ختم تو نہیں ہو گئی ابھی تو چل رہی ہیں تو ان کو بھی اللہ پیدا کریں گے تو ہونا یہ چاہیے تھا اللہ تعالیٰ فرماتے فرماتے کہ اے لوگوں کہ تم عبادت کرو اس کی جس نے تمہیں پیدا کیا تم سے پہلوں کو پیدا کیا اور تم سے بعد والوں کو پیدا کرے گا بعد والے بھی تو پیدا ہونے تھے نبی اسلام کے زمانے میں اگر یہ بات کہی جاتی تو ہم بعد والے ہیں ہم نے تو بعد میں پیدا ہونا تھا لیکن بعد کا ذکر نہیں فرمایا اور ہم سے بھی نہیں فرمایا کہ تمہارے بعد والوں کو میں پیدا کروں گا کیوں یہ بات میں نے ابھی عرض کی ہے کہ یہ خطاب ہے امت سے خطاب کس سے ہے امت سے نبی اسلام کی امت سے خطاب ہے جب تک یہ امت ہے جہاں تک یہ امت ہے پوری امت سے خطاب ہے تو لہذا اے نبی اسعد اسلام کی امت والوں کہ میں نے تمہیں بھی پیدا کیا تم سے پہلوں کو یعنی تم سے پہلی امتوں کو پیدا کیا تو بعد کا ذکر نہیں فرمایا تو اس کی مانی ہے کہ بعد والی امت کوئی نہیں ہمارے بعد کوئی امت نہیں جب ہمارے بعد کوئی امت نہیں تو امت بنتی ہے نبی سے تو اس کے معنی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے بحث نبی کے نہیں آنا تو اس میں نبی اسلام کی ختم نبوت کا اشارہ پایا جاتا ہے فرمایا کہ لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ کس سے بچ جاؤ انسانوں کی غلامی سے بچ جاؤ دنیا میں انسانوں کی غلامی سے بچ جاؤ اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ تو دنیا میں غلامی کی ذلت سے بچ جاؤ آخرت میں عذاب سے آخرت میں عذاب سے بچ جاؤ تو اس لیے تمہیں عبادت کا حکم دیا معلوم ہوا کہ عبادت کا فائدہ ہمیں ہے ایک ہے عبادت کی علت ایک ہے عبادت کی حکمت عبادت کی افادیت یہ دو باتیں ذہن میں رکھیں گے عبادت کی علت کیا ہے عبادت کا سبب کیا ہے وہ ہے پیدا کرنا ضروریات کا پورا کرنا کہ عبادت کیوں کی جائے کس کی کی جائے جو پیدا کرنے والا ہے اور جو ضروریات کو پورا کرتا ہے لہذا اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اس کا فائدہ کیا ہے فائدہ اس کو نہیں جس کی عبادت کر رہے ہیں بلکہ فائدہ ہمیں ہوگا کیا فائدہ ہوگا کہ دنیا میں مخلوق کے غلامی سے بچیں گے آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچیں گے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے الحمد للہ الحمد للہ برا المین اللهم صل وسلم اللہ وسلی سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم أجل أمير المؤمنين والمجاهدين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم إنك أنت على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب